تلسمی قالین بہت عرصہ پہلے ایک جگہ جس کا نام تھا امبر ٹاؤن وہاں شہزادہ ایڈم رہتا تھا تھا وہ وہ ایک عظیم حکمران اور بہت بہت ہی پسندیدہ شہزادہ نڈر ہونے کے ساتھ ساتھ فراق دل بھی تھا امبر ٹاؤن کی ریا اپنے شہزادے سے بہت محبت کرتی تھی ایک مرتبہ جب وہ کسی اور سلطنت میں جانے کے لیے جنگل کے راستے سے گزرا شہزادہ ایڈم اپنے سپاہیوں سے جدا ہو گیا کچھ دیر تک اپنے گھوڑے پر سواری کرنے کے بعد ایڈم نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک درخت کے نیچے آرام کرے گا بھوک لگنے پر اس نے اپنے تھیلے سے بریڈ کے کچھ سلائس نکالے جب اس نے پہلا نوالا توڑا اس نے دیکھا کہ ایک چینٹی باہر نکل رہی ہے ایڈم نے آہستہ سے وہ ٹکڑا نیچے رکھ دیا اور ایک دوسرا سلائس اٹھایا اب دوسرے سلائس سے دو چینٹیاں باہر نکل رہی تھیں اس نے پھر سے وہ سلائس نیچے رکھا تیسرے میں لو یہ لو یہ کھانا تمہیں مبارک انسان ہو ہاں؟ تم بات کر سکتے ہو <laughs> ہاں میں بات کر سکتا ہوں میں ان چیٹیوں کا بادشاہ ہوں بہت بہت شکریہ ہمیں کھانا کھلانے کے لیے بدلے میں میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں او بادشاہ سلامت میرے پاس سب کچھ ہے دراصل میرے پاس میری ضرورت سے بھی زیادہ ہے لیکن تمہاری روح کا ایک حصہ تو غائب ہے تمہاری تقدیر میری تقدیر شہزادی لالن ایک روایت کے مطابق کہا گیا ہے کہ کوئی فراق دل انسان ہی اس سے نکاح کر سکتا ہے اور میرا دل کہتا ہے کہ وہ انسان تم ہو اس سے ملنے پر تمہیں میری ضرورت پڑے گی بس یہ کرنا ہوگا کہ ایک چینٹی کو ڈھونڈنا اور اسے کہنا کہ وہ مجھے ڈھونڈے اور میں تمہارے لیے آ جاؤں گا یقیناً پر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے بس وہ کرو جو تمہارا دل کہتا ہے میرے دوست اس الجھن میں مبتلا ایڈم اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں سے رخصت ہو گیا تھوڑا آگے جا کر اس نے دیکھا کہ ایک شیر درد سے کراہ رہا ہے اس کے پنجے میں ایک کانٹا جبا ہوا تھا ایڈم نے بنا ڈرے شیر کی مدد کی شکریہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں تم بھی بات کر سکتے ہو میں ابھی ایک بولنے والی چیٹی سے ملا ہوں لگتا ہے کہ تم چیٹیوں کے بادشاہ سے ملے ہو مجھے بتاؤ تم کہاں جا رہے ہو میرے خیال سے میں شہزادی لالن کو ڈھونڈ رہا ہوں روایت میں لکھا ہے کہ صرف ایک ہیرو جس کا دل پاک صاف ہو وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے مجھے تم پر بھروسہ ہے دوست جس شہزادی کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ سات جنگلوں کے پار اونچے پہاڑوں پر رہتی ہے پر میں وہاں پہنچوں گا کیسے تھوڑا آگے جا کر اپنے ہاتھ پر تمہیں ایک بوڑھا شخص ملے گا اس سے کہو کہ تم مجھ سے اور چیٹیوں کے بادشاہ سے ملے ہو پھر وہ تمہیں سب کچھ دے گا جس کی تمہیں ضرورت ہے شہزادی کو ڈھونڈنے کے لیے اور سنو تمہیں اپنی تلاش کو سر انجام دینے کے لیے میری ضرورت پڑے گی اور تمہیں بس یہی کرنا ہوگا کہ درختوں سے کہو کہ وہ مجھے ڈھونڈے میں تمہاری مدد کرنے آ جاؤں گا پھر سے الجھن میں معطلا ایڈم نے شیر کا شکریہ ادا کیا اور بوڑھے شخص کی تلاش میں نکل پڑا بالکل ویسے ہی جیسا شیر نے وعدہ کیا تھا بوڑھا شخص ایک درخت کے نیچے ملا اور اس کے آگے ایک قالین تھا ایڈم نے اسے شیر اور چینٹیوں کے بادشاہ سے اپنی ملاقات کے بارے میں بتایا بوڑھے شخص نے ایڈم کی آنکھوں میں دیکھا اور وہ مسکرایا ہاں، یہ روایتی کہانی سچ ہے لو یہ قالین لے لو یہ ایک تلسمی قالین ہے اس اس پر بیٹھ جاؤ اور سے کہو تمہیں کہاں جانا ہے یہ تمہیں وہاں اڑا کر لے جائے گا اور یہ رہا ایک پتھر کا کٹورا یہ تمہیں پانی دے گا جب بھی تم اس سے مانگو گے تمہیں ان سب کی ضرورت ہوگی شہزادی لالن کو ڈھونڈنے کے لیے ایڈم نے اپنا گھوڑا بوڑھے شخص کے پاس چھوڑ دیا اور اڑ چلا وہ پتھر کا کٹورا لے کر اس تلسمی کالین پر وہ کالین اسے شہزادی لالن کی سلطنت میں لے آیا وہاں اندھیرا تھا اور اسے ایک ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں اگلے دن محل میں جانے سے پہلے وہ آرام کر سکے اچانک اس نے کچھ سنا میں چل نہیں سکتا او محترم کیا آپ ٹھیک ہیں میری ٹانگوں میں چوٹ لگ گئی ہے میں یہاں سے بہت دور رہتا ہوں میں چل نہیں پا رہا اور بہت پیاسا بھی ہوں ایڈم نے فوراً ہی اس پتھر کے کٹورے سے پانی کی گزارش کی اور اس بوڑھے انسان کی پانی پینے میں مدد کی پھر اس نے اس بوڑھے انسان کی مدد کی اسے گھر تک پہنچانے میں او شکریہ بچے رکو تم اس شہر سے نہیں ہو ہو کون تم میرا نام ایڈم ہے اور میں یہاں ڈھونڈنے آیا ہوں شہزادی لالون کو شہزادی لالن کو پر آپ کو کیسے پتا صرف تم اکیلے ہی نہیں ہو بہت سے لوگ اپنی قسمت آزمانے آئے اور بری طرح ناکامیاب رہے بادشاہ نے ان غیر ممالکوں سے تنگ آ کر انہیں زندگی بھر کے لیے اپنی سلطنت میں آنے پر پابندی لگا دی کسی کو بھی غیر ممالک کی میزبانی کرنے کی اجازت نہیں تھی میں تمہیں ایک گھنٹے کے لیے بھی پناہ نہیں دے سکتا میں سمجھ سکتا ہوں اور میں آپ کو کسی بھی مصیبت میں نہیں ڈالوں گا میں اسی پل چلا جاؤں گا جیسے ہی شہزادہ جانے والا تھا تو وہاں کھڑکی سے تیز روشنی آئی پورا شہر جگمگا اٹھا جیسے زمین پر ستارے اتر آئے ہوں ایڈم فوراً باہر آیا کیونکہ بوڑھے انسان کا گھر محل سے بہت نزدیک تھا ایڈم صاف دیکھ سکتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے ایک بہت ہی خوبصورت خاتون جس نے سفید گاؤن پہنا تھا وہ چھت پر آئی وہ بہت ہی روشن اور پاکیزہ لگ رہی تھی اس خاتون نے اپنی آنکھیں کھولی اور شہزادے ایڈم کو دیکھا انہیں پہلی ہی نظر میں محبت ہو گئی وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے پر کچھ دیر کے بعد اس نے اداس ہو کر اپنی آنکھیں بند کر لی اور چھت پر بیٹھ گئی ایڈم چاہتا تھا کہ وہ اپنی آنکھیں کھولے اور اسے دوبارہ دیکھے پر اس نے آنکھیں نہیں کھولی وہ دوبارہ اپنی آنکھیں نہیں کھولیں گی اندر آ جاؤ بچے وہ کون ہے اور وہ اپنی آنکھیں کیوں نہیں کھول رہی ہے اور وہ اتنی اداس کیوں لگ رہی تھی بتائیں گے یہ وہی شہزادی ہے جس کی تمہیں تلاش ہے اور وہ اداس ہے کیونکہ وہ انتظار کر رہی ہے کہ وہ روایتی کہانی سچ ہو یہ روایتی کہانی کیا ہے جس کی ہر کوئی بات کرتا رہتا ہے شہزادی لالون کوئی عام شہزادی نہیں ہے کیا تمہیں پتا ہے کہ اس سلطنت میں کیوں ہمارے پاس کوئی روشنی نہیں ہے کیونکہ آدھی رات تک شہزادی لالون اس پورے شہر کو روشن کرتی ہے جب وہ پیدا ہوئی تو وہ اتنی خوبصورت تھی کہ ایک پری نے اسے ایک دعا دی کہ وہ چاند سے بھی زیادہ تیز چمکے ہر رات وہ آسمان اور زمین کو روشن کرتی ہے اور اس کی یہ دعا اس کے لیے سب سے بڑی بد دعا بن گئی بہت سے لوگوں نے ہماری سلطنت پر حملہ کرنے کی کوشش کی تاکہ ہماری شہزادی کو وہ اگوا کر سکے پری نے کہا کہ وہ شخص جو تین کام مکمل کر سکے گا وہی شہزادی سے نکاح کر پائے گا آپ بتائیں گے کہ وہ تین کام کیا ہیں پہلا یہ ہے کہ ایک ہی رات میں اسی پاؤنڈ سرسوں کے بیجوں سے تیل نکالنا ہے دوسرا ہے ایک ساتھ دو درندوں سے لڑائی کرنا اور تیسرا یہ چیٹیوں کی فوج آسانی سے اسی پاؤنڈ سرسوں کے بیچ سے تیل نکال سکتی ہے شیر اور میں دونوں ہی ایک ساتھ دو درندوں سے لڑائی کر سکتے ہیں خیر سب سے بلند پہاڑ پر جو نگاڑا ہے

شہزادہ ایڈم نے شہزادی لالون کو دیکھا وہ ویسے نہیں چمک رہی تھی جیسے وہ پچھلی رات چمک رہی تھی پر پھر بھی وہ بہت خوبصورت تھی تمہاری جرت کیسے ہوئی اس سلطنت میں داخل ہونے کی میں تمہارا نام بھی نہیں جاننا چاہتا اسے خانے میں ڈال دیا جائے نہیں رکیے ابا مجھے اس اجنبی سے محبت ہو گئی ہے اور آپ کے حکم سے میں ان سے نکاح کرنے کی خواہش مند ہوں اگر یہی ان کی بھی خواہش ہو تو ہاں ہاں ہزار مرتبہ میں ہاں کہوں گا لیکن ہمیں اس کا علم نہیں کہ یہ کون ہے خلل کے لیے معافی چاہوں گا بادشاہ سلامت لیکن میں ایمبر ٹاؤن کا ایک شہزادہ ہوں شہزادہ ایڈم تم میری بیٹی سے یوں ہی نکاح نہیں کر سکتے تمہیں تین کام مکمل کرنے ہوں گے میں اس روایتی کہانی کے بارے میں جانتا ہوں بادشاہ سلامت میں سینکڑوں کام مکمل کرنے کے لیے تیار ہوں اس خاتون سے وواہ کرنے کے لیے جن سے میں محبت کرتا ہوں بادشاہ نے پہلا کام شہزادہ ایڈم کو سمجھایا جسے اس نے مسکرا کر قبول کیا وہ محل سے نکلا کئی ٹن تیل لانے کا وعدہ کر کے اس رات مہمان خانے میں ایڈم کے پاس کچھ مہمان آئے یہ تھا چینٹیوں کا بادشاہ اور اس کی کی چینٹیوں فوج سبھی چینٹیاں کام پر لگ گئیں اور صبح ہوتے ہوتے سبھی بیجوں کی پیرائی کر لی گئی تھی تیل محل میں لایا گیا حیرت زدہ بادشاہ تھوڑا پر امید ہوا شاید یہی وہ شخص تھا جس کی تقدیر میں اس کی بیٹی سے نکاح کرنا لکھا ہو پھر اس نے اسے اگلا کام سمجھایا اسی دوپہر کو ایڈم اور دو درندوں کے بیچ لڑائی کا اعلان کر دیا گیا پر بجائے اکھاڑے میں اکیلے جانے کے ایڈم اندر گیا اپنے دوست شیر کے ساتھ مل کر دونوں دونوں نے ان درندوں کو ہرایا شیر نے ایڈم کو سجدہ کیا اور رخصت ہو گیا بادشاہ اب اپنے ہونے والے داماد سے بہت خوش تھا اور اسے اگلا کام سمجھانے لگا لیکن سب سے بلند پہاڑ پر ہے سلامت بیٹھ گیا وہ اوپر آسمان میں اڑتا چلا گیا جب سب نے ہاتھ ہلا کر پرجوش سے اسے الوداع کہا کئی گھنٹے بیت گئے پر ایڈم کی کوئی خبر نہیں تھی سلطنت میں اداسی چھانے لگی پھر اچانک آسمان سے ایک بہت اونچا شور اٹھا بہت بجلی کڑکنے جیسا یہ تھا تھا وہ وہ نگاڑا ایڈم پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا اور نگاڑا بجا رہا تھا اگلے کچھ گھنٹوں کے دوران ہی ایڈم اپنے تلسمی قالین پر اڑ کر نیچے آیا پورے محل نے اپنے نئے شہزادی کو اس کی کامیابی کے لیے مبارکباد دی روایتی کہانی سچ ہوئی تم سچ مچ بہت ہی پھر حوصلہ اور میں خوش نصیب ہوں اس طرح شہزادہ ایڈم نے حوصلہ اور فراق دلی دکھائی اپنی زندگی کی محبت شہزادی لالون کو جیتنے میں ان دونوں نے امبر ٹاؤن پر حکومت کی محبت اور حوصلے کے ساتھ اور ہمیشہ راضی خوشی سلامت رہے